فریدہ بدراں بیسویں صدی عیسوی دعوت اسلامیہ کے فروغ کی صدی کہا جاتا ہے بیسویں صدی عیسوی دعوت اسلامیہ کو فروغ کی صدی کہا جاتا ہے اس میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء و مسلحین اتنی بڑی تعداد میں سامنے آئے کہ جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی مورخین کے لیے اس صدی کا مجدد متعین کرنا مشکل ہو گیا جبکہ گزشتہ تمام صدیوں میں سے ہر صدی کا مجدد بہت نمایاں رہا ہے کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جب کسی عالم یا عالم یا مسلح کا یوم ولادت یا یوم وفات نہ منایا جا رہا ہو ان تقریبات میں اس شخص کی خوبیاں اور کارنامے بیان کیے جاتے ہیں اس کی یاد میں خطبات دیے جاتے ہیں بعض مسلمان خواتین کو بھی ذکر دوام نصیب ہوا ہے یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی جد و جہد کی داستان اپنے عمل و کردار سے تحریر کی ہے اس تحریر کے نقوش انمٹ ہے کیونکہ اس میں زندہ معنی و مطالب جھلک رہے ہیں یہ نگارشات ان خواتین کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی بلکہ انہوں نے ایک ایسے گھنے شجر سائے دار کی شکل اختیار کر لی جس کا سایہ اور پھل آئندہ نسلوں کے لیے وقف ہے فریدہ صلاح الدین بدران ان خواتین میں شامل ہیں جو شہید حسن البندہ رحم اللہ علیہ کے مدرسے کی فارغ التحصیل ہیں آپ شدت احساس رقت جذبات اور کریمانہ طرز عمل کی وجہ سے ممتاز تھی آپ غیرت کا پیکر تھی بہادر و جرت مند تھی ظلم زیادتی کو نام کرتی تھی آپ پہاڑوں کی مانند ثابت قدم اور راسق العقیدہ تھیں اس عظیم مجاہدہ نے محنت بلند ہمت اور ارادے کی پختگی کے عمدہ نمونے قائم کیے آپ حق گوئی سے جھجکتی نہ تھی آپ عقل و دین دونوں میں ممتاز و منفرد تھیں اپنے شوہر سے محبت و الفت اور خوشگوار ازدواجی زندگی پر یقین رکھتی تھی آزمائش اور بحران کے ہر موقع پر آپ نے اپنے اولاد کی ڈھارس بندھائی آپ کو اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ اپنی اس خط و طاقت کے مطابق جد و جہد کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے تاکہ اسلام کی دعوت کو فروغ دیا جا سکے پرچم اسلام کو بلند کیا جائے اور حق کی نصرت و آنت کی جائے تاکہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے الشیخ ریحان گھر میں پیدا ہوئی اس خاندان کا تعلق المنیل سے تھا مگر یہ آبدین میں رہائش پذیر تھا یہ خاندان شریعت کی پابندی میں مشہور تھا اسلام کی تعلیمات پر کاربن تھا فریدہ بدران کے والد گرامی اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والی جماعت اخوان المسلمون کے ایک رکن تھے انہیں المنیل کی اخوان شاہ کی معرفت دعوت سے واقف ہوئی جلدی آپ کا شمار اخوان کے مخلص ترین ارکان میں ہونے لگا المنیل شاخ میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران کئی بار آپ کی ملاقات امام البنا سے ہوئی کیونکہ امام اکثر یہاں کا دورہ کرتے رہتے تھے فریدہ بدران کے والد کے گھر میں ایک بڑا لان تھا اس میں اخوان کی خوشی کی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھی اور امام البنا بھی یہاں تشریف لاتے رہتے تھے فریدہ کے والد محترم الجدیدہ میں اخوان کے المرکز العام میں جاتے رہتے تھے اس مرکز کے قریبی اشیک الریدی کا رہائش تھی جو اخوان کے سرکردہ علماء میں شمار ہوتے تھے وہ چالیس کے اشرے میں اخوان المسلمون کے اخبارات و رسائل کے ایک نمایاں لکھنے والے تھے تربیت کس ماحول میں فریدہ بدران نے نما پائی آپ نے بچپن ہی سے اخوان کے مقامی شاخ کے کاموں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کیا چنانچہ آپ ناشتے افطاری اجتماعات اور سفر میں اپنے والد کی مدد کرتی تھیں آپ کے والد نماز فجر کے لیے مسجد مسجد السنیا میں آپ کو ساتھ لے جاتے آپ کی شخصیت کی تشکیل میں اس عمل کا دخل بھی تھا آپ کی والدہ بہت سمجھدار اور سلیقہ مند منتظم خاتون تھی ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنے گھر کی حیثیت کے مطابق زندگی کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہوں اور حالات و واقعات کا پس منظر جان سکیں انہوں نے اپنے شوہر سے کبھی ایسا مطالبہ نہیں کیا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور نہ کبھی ان پر ایسا بوجھ ڈالا جسے وہ اٹھا نہ سکے فریدا نے اپنے والدہ سے یہ خوبی سیکھی آپ نے زندگی کے مختلف حالات میں اپنے والدہ کے کردار کا قریب سے مشاہدہ کیا اور بہت کچھ سیکھا خاص طور پر جب آپ کے والد جیل میں ہوتے تو آپ اپنی والدہ کے طرز عمل سے ایسی باتیں سیکھتی تھی جو مستق ایسی باتیں سیکھتی جو مستقبل میں آپ کے لیے بہت مفید ثابت تھی آپ کے تین بھائی اور تین بہنیں تھیں آپ ان سب میں بڑی تھی اس لیے بہن بھائیوں کی نظر میں آپ کا وہی مقام تھا جو گھر میں والدہ کا ہوتا ہے آپ آپ آپ نے نے اسکول اسکول کی تعلیم میں دلچسپی لی تو کے والد داخل کروا دیا اپنی جماعت میں ہمیشہ نمایاں انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی اور پھر اسی سال آپ کی شادی کر دی گئی شادی اور شوہر کا تعارف فاطمہ بدران کی شادی استاد حسن ابراہیم الجمل سے ہوئی آپ کے شوہر کی وہ المنیل کے ایک محلے میں 6 اکتوبر 1930 کو پیدا ہوئے وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر پائے اور اپنے والد کی دکان پر کام کرنے لگے صرف سترہ برس کی عمر میں آپ نے جنگ فلسطین میں حصہ لیا آپ کا شمار اس جنگ کے اولین مجاہدین میں ہوتا ہے آپ نے 1951 میں سویس کنال کے مارکوں میں بھی حصہ لیا خسن الجمل 1942 میں اخوان المسلمین سے متعارف ہوئے آپ ایک بہترین سپاہی ثابت ہوئے ابھی آپ اپنے اخوانی مجاہدوں کے ساتھ دشمن کے خلاف محاذ جنگ پر ہی تھے کہ 1949 میں آپ کو اپنے اخوانی رفقا سمیت گرفتار کر لیا گیا آپ 1954 کے المنشا ڈرامے سے کچھ عرصے پہلے گرفتار ہوئے اور دو سال کے بعد رہا ہوئے 1965 میں آپ کو ایک بار پھر پکڑ کر جیلوں میں دھکیل دیا گیا اور آپ تقریباً تین سال زندہ میں محبوس رہے حسن الجمل 1949 میں مصری پارلیمان کے لیے ہونے والے انتخابات میں امیدوار تھے آپ کا مقابلہ حزب الاحرار پارٹی کے قائد مصطفیٰ کامل مراد سے تھا آپ الیکشن میں کامیاب ہوئے پھر آپ 1984 کے انتخابات میں جب اخوان نے الوفد پارٹی کے ساتھ انتخابی سمجھوتا کیا تھا تب بھی کامیاب ہوئے آپ 1987 کے الیکشن میں بھی کامیاب ہوئے اس موقع پر اخوان نے العمل پارٹی اور الاحزاب پارٹی دونوں سے انتخابی اتحاد کیا تھا 1995 میں گرفتار ہوئے اور اپنے اخوانی ساتھیوں سمیت فوجی عدالت کے سامنے پیش ہوئے عدالت نے آپ کو تین سال قید کی سزا دی اسی قید کے دوران آپ کے دل کا آپریشن ہوا آپ 1998 میں رہا ہونے کے چند ہی ماہ با ماہ چند ہی ماہ کے بعد اپنے خالق کے حضور حاضر ہوئے فریدہ بدران اپنی شادی کی داستان یوں بیان کرتی ہے حسن الجمل ہمارے پڑوسی تھے میں ان کے بارے میں پڑوسیوں سے سے سے سنتی رہتی تھی جب وہ جنگ فلسطین واپس آئے آئے اور کے پلٹ کر تو ان کی آمد پر محلے میں جنگی ترانے گائے گئے اور شربت پلائے گئی میں نے بھی یہ ترانے سنی اور شربتوں کی تقسیم کا مشاہدہ کیا میں اس وقت کم عمر لڑکی تھی حسن الجمل کے میرے والد سے گہرے تعلقات تھے کیونکہ وہ دونوں اخوان کی المنل شاخ سے تعلق رکھتے تھے حسن میرے والد سے کہا کرتے تھے لڑکیوں کے لیے اتنی ہی تعلیم کافی ہوا کرتی ہے مگر مجھے تعلیم سے محبت تھی حسن کا زیادہ تر وقت دعوت کی خدمت میں گزر جاتا تھا یا پھر وہ مختلف جنگوں میں اپنا وقت گزار دیتے تھے اس پر حسن کے گھر والوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اسے شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے تاکہ وہ لڑائیوں میں حصہ لینا چھوڑ دے اب حسن کے گھر والوں کو مناسب لڑکی کی تلاش تھی حسن کے سامنے مختلف لڑکیوں کے نام پیش کر کے ان کی تائیدہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اس پر حسن کے بہمی نے کہا آپ لوگ رشتہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر کیوں جاتے ہو صلاح الدین بدر صلاح بدران کی بیٹی موجود ہے اب ہاں اب ہمارے پڑوسی یہ خبر ایک دوسرے کو سنانے لگے کہ حسن فریدہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جب یہ بات میرے ابا کے کانوں میں پڑی تو حسن سے ملے اور جو سنا تھا اسے بتایا حسن نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں پھیلائی البتہ میرے گھر والوں نے آپس میں یہ بات چیت کی ہے اگرچہ میں خود فریدہ سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں میرے والد رضامند ہو گئے مگر میں نے اپنی تعلیم کو مد نظر مگر میں نے اپنی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کرنے سے انکار کر دیا گھر والوں نے مجھے پورا یقین دلایا کہ حسن تمہیں تعلیم مکمل کرنے دے گا تاہم میں شادی سے خوف زدہ تھی کیونکہ مجھے تعلیم کے ادھورے رہ جانے کا خطرہ تھا منگنی کے صرف دو ماہ بعد میری رخصتی ہو گئی شادی 13 اکٹوبر 1952 کو ہوئی میں نے حسن کو ایک بہترین شوہر پایا فاطمہ عبد الحادی جنہیں جی حج بیت اللہ کا شرف حاصل ہے بیان کرتی ہیں بین فریدہ کی اس روز رخصتی تھی ان کی کئی سہیلیاں اس روز ان کے پاس تھی ہم سب دلہن کو خوش و خرم رکھنے میں مگن تھی سہیلیوں نے اس کی خاطر خوشی کے گیت گائے یہ سلسلہ دلہا کی آمد تک جاری رہا اولاد اللہ تعالیٰ نے فریدہ بدران کو اولاد کی نعمت سے نوازا فریدہ نے ان سب کی بہت عمدہ تربیت کی اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان کی اولاد زندگی کے حقائق سے بخوبی واقف تھی وہ دعوت اسلامی سے متعارف تھے اور اس کٹھن راہ کے نشیب و فراز سے باخبر تھے اولاد اپنے والد کے راستے پر ہی چلی آپ کا پہلا بیٹا یاسر 28 اگست 1954 کو پیدا ہوا جس روز یاسر کی پیدائش ہوئی اسی روز اس کے والد حسن حسن الجمل کی گرفتاری عمل میں آئی پھر اسامہ پیدا ہوا اس کی تاریخ ولادت فرسٹ اپریل 1957 ہے اس کے بعد سیکنڈ فروری 1960 1960 کو خالد پیدا ہوا سیونٹینتھ مارچ 1962 کو حشام پیدا ہوا second October nineteen seventy nine کو دعا پیدا ہوئی مؤخر مخر بڑی ہوئی تو اس کی شادی الشیخ عبد الخالق شریف کے صاحبزادے حسن سے ہوئی فاطمہ بدران اپنی اولاد کے لیے وہ سر چشمے شینی تھی جس سے انہوں نے شرافت اور اخلاق عالیہ کی خوبیاں نوش جان کی اہل ایمان خواتین کی مغیت فریدہ بدران اہل ایمان کی صفوں سے دور نہ رہی جیسا کہ پہلے بیان ہوا انہوں نے ایک ایسے شخص کے گھر میں آنکھ کھولی جس کا تعلق دعوت اخوان سے تھا بلکہ اس گھر میں امام البنا تشریف لایا کرتے تھے فریدہ کے والد نماز فجر میں انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا کرتے تھے آپ بڑی ہوئی تو تعلیم حاصل کی تاکہ اس کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کر سکے شادی کے بعد تو دعوت کے کام سے ان کا تعلق اور مضبوط ہو گیا آپ کے شور آپ کو اپنے ساتھ المرکز العام لے جاتے تھے وہاں آپ کی ملاقات بلند پایا اہل ایمان خواتین سے ہوتی جیسے محترمہ فاطمہ عبد الحادی محترمہ امال اشماوی وغیرہ دیگر اخوات جو ممنات کی صفوں میں نمایاں تھی محترمہ فاطمہ تو بری فریدہ بدران کے لیے ماں کی مانی تھی وہ ان کی معلمہ بھی تھی دونوں کا تعلق اخوات کی ایک ہی شاخ سے تھا یعنی المنیل شاخ فریدہ بدران شار شار المنیل میں ایک مرکز میں آتی جاتی رہتی تھی اس مرکز کے نیچے محترمہ وفا حسن البنا اپنے شوہر سعید رمضان کے ساتھ رہ رہی تھی اس شاخ کے دفتر میں اخوان کے جلیل القدر علماء تشریف لا کر مہینوں ان کو امور دین سے آگاہ کرتے تھے جیسے الشیخ سید سابق اور محمود الجوہری وغیرہ فریدہ بدران کا دعوت سے رابطہ مضبوط تر ہوتا چلا گیا آپ دعوت کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہتی اخوات کا مرکزی دفتر المبتدیان کی شارع البستان میں واقع تھا آپ کی کوشش ہوتی کہ وہاں جا کر کام کرے آپ بہنوں کی دعوت و تربیت کا عمل خوش اسلوبی سے کرتی آپ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 بڑی عنایات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں ان آزمائشوں نے فریدہ بدران کے دل کی سقیل گری کر دی اور ان سے اعتماد اللہ میں اضافہ ہوا اللہ کی نصرت پر بھروسہ بڑھا اس کی اطاعت و فرما برداری سے محبت ہوئی پہلی آزمائش فریدہ بدران کے لیے سب سے پہلی آزمائش 1949 میں والد کی گرفتاری تھی وہ وزارات تجارت و صنعت میں ملازم تھے بحران کے آغاز میں ہی آپ کے بھائی جو وکیل وزارت تھے نے آپ کا تبادلہ ایک فیکٹری میں کر دیا جہاں لوگوں کو ہنر سکھائے جاتے تھے تاکہ وہ گرفتاری سے محفوظ رہیں مگر اس کوشش اور احتیاطی تدبیر کے باوجود وہ گرفتار کر لیے گئے اور انہیں العامریہ جیل میں رکھا گیا ملازمت سے بھی برطرف کر دیا گیا جیل سے رہائی اس وقت ملی جب شاہ مصر نے ابراہیم عبدالحادی کی کابینہ برطرف کر دی دوسری آزمائش بادشاہ مصر کا اقتدار جاتا رہا ملک میں انقلاب آ گیا اس انقلاب کی منصوبہ بندی اور اسے کامیاب کرانے میں اخوان المسلمون نے اہم کردار ادا کیا مگر انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی انقلابی فوجی قیادت نے اخوان سے منہ موڑ لیا اور اخوان دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے فریدہ بدران کی شادی ایک مشہور اخوانی رہنما سے ہوئی تھی ان کی مسلسل کارکردگی کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہ تھی اپنے پرائے سبھی ان کو اچھی طرح جانتے تھے وہ اپنے علاقے کے اخوان شاہ کے ایک سرگرم شخص تھے 1954 کی کی سال آمد کے ساتھ ہی انقلاب کے قائد محمد نجیب اور اخوان میں مخالفت شروع ہو گئی یہ مخالفت انقلابی فوجی افسروں کی طرف سے تھی جن میں عبد الناصر جمال سالم اور زکریہ الدین نمایاں تھے ان فوجی افسروں نے محمد نجیب کو ملک کی قیادت سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا چنانچہ فوجی افسروں کے اس رویے کے خلاف مارچ 1954 میں مظاہرے ہونے لگے ان مظاہروں سے اخوان کی طاقت ابھر کر سامنے آئی انقلابی فوجی قیادت نے مجبور ہو کر محمد نجیب کو اثر نو اقتدار سونپ دیا مگر بعض انقلابی افسروں نے محمد نجیب کو محصور کرنے اور اخوان کی ایزا رسانی کی سازش تیار کر لی اخوان المسلمین کے مرشد عام حسن الخدیبی سعودی عرب شام اور لبنان کے دورے پر تھے کہ اخوان نے برطانوی افواج کے معاہدہ انخلا کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس معاہدے میں مصر کے مفادات کے خلاف کئی شقیں موجود تھیں مرشد عام واپس تشریف لائے تو حکام نے آپ کو ایئرپورٹ سے باہر نکلنے سے روک دیا اخوان پہنچ گئے اور اپنے مرشد عام کو کاروں اور گاڑیوں کے زبردست جلوس کے ساتھ ہوائی اڈے سے نکال کر لے گئے اس کے فوراً بعد اخوان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی 28 اگست 1954 کو المنیل کی اخوان المسلمین کی شاخ نے مجاہد حسن دوہ کا والہانہ استقبال کیا اور انہیں خطبہ جمعہ کی دعوت دی اس خطبہ نے سامعین کے جذبات مشتعل کر دیے اور عوام کی دلوں میں غیرت و حمیت بھڑک اٹھی تقریر ابھی جاری تھی کہ پولیس نے مسجد کا گھیراؤ کر لیا اور نمازیوں پر گولی چلا دی پولیس کی اس فائرنگ سے فاطمہ بدران کے والد محترم کو کچھ گولیاں لگی مگر وہ گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ فریدہ بدران کے شوہر کو کئی چوٹیں آئیں وہ اس یورش کے خاتمے کے بعد ایک ڈسپنسری میں مرہم پٹی کروانے گئے تو پولیس نے انہیں وہیں گرفتار کر لیا المنشیا کے واقعے تک وہ جیل میں ہی رہے فائرنگ کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ حسن الجمل کہاں ہیں ان کی اہلیہ فریدہ بدران کے لیے ان کی گم شدگی خاص طور پر باعث سے تشویش تھی چنانچہ فریدہ نے ان کے بارے میں ہر واقف سے پوچھا مگر کہیں سے کوئی اطلاع نہ ملی کافی تگ و دو کے بعد معلوم ہوا کہ حسن الجمل قلعہ جیل میں ہے یہ جیل آبادی سے بہت دور واقع ہے فریدہ اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے صبح سویرے منہ اندھیرے اپنے گھر سے روانہ ہوتی اور شام کے قریب جیل قلعہ پہنچتی تاکہ شوہر سے ملاقات ہو جائے یا کم از کم خیریت و عافیت ہی معلوم ہو جائے مگر بے سود ان کا بیٹا یاسر ابھی کمسن تھا اس جگہ یاسر کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی تھی یاسر زمین پر بیٹھا زمین کرید رہا ہوتا تھا کہ اسے روٹی کا ایک پرانا ٹکڑا ملا ننے یاسر نے اسے ہی منہ میں ڈال لیا اور کھانے لگا جیل کے سامنے کھڑی ایک خاتون بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی اس نے فریدہ بدران سے مخاطب ہو کر کہا تاریخ یہ ریکارڈ اپنی دامن میں محفوظ رکھے گی کہ تیرے لخت جگر نے زمین میں پڑے روٹی کے بوسیدہ ٹکڑے کھائے تیسری آزمائش المنشا کے واقعے کے بعد فریدہ بدران کے والد کو گرفتار کر لیا گیا پھر ان کے والد اور شوہر دونوں کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا چنانچہ والد کو پانچ سال اور شوہر کو دس سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی مگر ان دونوں حضرات کو میں دوسرے اخوان کے ساتھ رہا کر دیا گیا فریدہ بدران کے شوہر جب جیل میں تھے تو ان کے اخراجات ان کے سسر پورے کرتے تھے اخوان کے قائم کردہ مالی انتظامات کے تحت فریدہ کو بارہ گنا رقم ملی تھی وہ اپنے بیٹے اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی نیز اخوان کے بعض گھروں کی حالات کی خبر گیری کا فریضہ بھی انجام دیتی تھی فریدا کے والد محترم اور شوہر رہا ہو کر اپنے گھروں میں پہنچ گئے مگر خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی ان کے شوہر کو وقتاً فوقتاً جیل بھیج دیا جاتا تھا اس کے باوجود محترم محترم حسن الجمل نے نہ تو اپنی دعوت کو فراموش کیا اور نہ اخوان سے قطع تعلق کیا وہ اپنی مقامی شاخ کی حدود میں دعوت کا کام کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی فرنیچر کی دکان پر بھی کام کرتے کچھ وقت بچتا تو اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے میں اپنی اہلیہ کی مدد کرتے چوتھی آزمائش کچھ سال اسی طرح بیت گئے مگر جو ہی ماہ اگست 1965 آیا عبد الناصر کی جیلوں نے دعوت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں جوانوں کو اپنی آغوش میں لینا شروع کر دیا ڈکٹیٹر عبد الناصر نے اعلان کیا کہ ان تمام افراد کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا جائے جنہیں 1948 میں گرفتار کیا گیا تھا جیلوں میں گنجائش ختم ہو رہی تھی مگر عبد الناصر کے حکم کی تعمیل جاری تھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ فریدہ بدران کے والد اور ان کے شوہر کو گرفتار کر کے کہاں رکھا گیا ہے قریبی عزیز یہ جاننے کے لیے کوشاں تھے کہ یہ دونوں حضرات کس جیل میں بند ہیں کافی تک و دو کے بعد جا کر معلوم ہوا کہ دونوں جنگی جیل السجن الحربی میں ہے اس جیل کی ہولناکیوں سے ہر کوئی باخبر تھا جیلوں میں محبوس اخوان کے رشتہ داروں کو ان سے ملنے کی اجازت نہ تھی اجازت ملی تو جون 1967 کی شکست کے بعد چنانچہ فریدہ بدران نے اپنے رفیق حیات سے جیل میں مزرا ترہ میں ملاقات کی مذکورہ قید کے دوران یہ ان کے شوہر سے پہلی ملاقات تھی پانچویں آزمائش نائنٹین سکسٹی کا سال فریدہ بدران کے لیے غم و اندوہ کا سال تھا ان کے سسر اپنے بیٹے حسن الجمل سے بہت محبت کرتے تھے نائنٹین سکسٹی کی گرفتاری سے انہیں اتنا شدید دکھ پہنچا کہ وہ اپنے لخت جگر کی جدائی برداشت نہ کر سکے وہ اپنے بیٹے کی گرفتاری کے صرف دو ماہ بعد ہی اسی کی جدائی کے غم میں فوت ہو گئے سسر کی وفات فریدہ بدران کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا کیونکہ وہی ان کے سرپرست و خیرخواہ تھے اور وہی ان کے تمام اخراجات کا بندوبست کرتے تھے فریدہ نے زندگی کی تکلیفوں اور مشقتوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ جاری رکھا وہ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہ ہی اور المنیل میں اسیر اخوان کے اہل خانہ کی خبر گیری بھی کرتی رہی حتیٰ کہ ان کے شوہر 1968 میں دیگر اخوان کے ساتھ رہا ہوئے چھٹی آزمائش عبد الناصر کا کا ظالمانہ دور ختم ہوا تو عوام نے سکھ سانس لیا اکتوبر 1990 میں فریدہ کے شوہر کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ان کے علاوہ بہت سے سیاست دانوں کو بھی بہت سے سیاست دانوں کو بھی دو ہفتوں کے لیے جیلوں میں بند رکھا گیا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے عرفات اور یہود کے مابین میڈرڈ کانفرنس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اسرائیل کے ساتھ میڈرڈ معاہدے کو یہ حضرات اہل فلسطین کے حق میں مضر سمجھتے تھے جولائی نائنٹی فائیو میں پھر گرفتاری فریدہ بدران کے شوہر حسن الجمل کی عمر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا مگر مصری حکام کو ان کی عمر اور رسیدہ ہونے کا کوئی لحاظ نہ تھا وہ تو اپنی پالیسیوں کو جبرن منوانا چاہتے تھے اب حسنی مبارک کا منحوس دور تھا جولائی نائنٹی میں حسن الجمل کو ان کے کئی اخوانی ساتھیوں سمیت پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا گیا مبارک نے ایک فرمان جاری کیا کہ ان گرفتار شدگان کو فوجی عدالت کے سامنے حاضر کیا جائے اس عدالت نے آپ کو تین سال کی قید سنائی اسی قید کے دوران آپ کو دل کا دورہ پڑا دل کی کچھ شریانوں کو بدلنے کے لیے الکسر العینی میں آپ کا آپریشن ہوا ظلم کی انتہا یہ تھی کہ آپریشن کے دوران بھی آپ کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی خامین جیل میں اور بیٹی کی شادی فریدہ بدران کے شوہر جیل میں تھے کہ ان کی بیٹی دعا کی شادی الشیخ عبد الخالق الشریف کے صاحبزاد حسن سے بھی حسن بھی جیل یاترا کر چکے تھے شوہر کی وفات حسن الجمل کی تقریباً ساری عمر قید و بند میں گزری وہ جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تو رہائی کے دو ماہ بعد دنیا کی جیل سے رہا ہو کر عالم آخرت کو سدھارے ان کی تاریخ وفات 28 ستمبر ہمت عالیہ اور بلند فریدہ بدران جب سے دعوت اخوان سے متعارف ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک 2007 اسی سے وابستہ و پیوستہ ہیں اتنی شدید آزمائشوں اور عمر رسیدہ ہونے کے باوجود آپ کا عزم جواں اور ہمت بلند ہے وہ اب بھی اب بھی فرزندان دعوت اور دختران اسلام کو اپنی زندگی کے تجربات اور قربانیوں سے آگاہ کرتی رہتی ہیں اللہ کی خاطر کام کرتے ہوئے نہ کبھی وہ افسردہ ہوئی ہیں اور نہ تھکی ہیں اخوات کے حلقوں میں دعوت کا کام ان کا پسندیدہ عمل ہے وہ مسجدوں گھروں اور اجتماع گاہوں میں نئی نسل کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتی رہی ہیں اور اب بھی دے رہی ہیں انتخابی مہم کی سرگرمیاں فریدہ بدران کی زندگی کے مصروف ترین دین وہ تھے جب ستر کے عشرے میں انہوں نے اپنے شوہر کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا 1979 میں آپ کے شوہر قدیم مصر کے حلقے سے اخوان کی جانب سے قومی اسمبلی کے نامزد امیدوار تھے اس مدت میں فریدہ بدران کا گھر اگر شہد کا چھتا تھا تو آپ اس کی ملکہ تھیں آپ اپنے گھر میں بھائیوں اور بہنوں کا خیر مقدم کرتی ہلکے کے افراد کا استقبال کرتی بعض اوقات تو آپ کے گھر کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ووٹروں کی فہرستیں دیکھنے اور انتخابی عمل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی آمد و رفت شب و روز جاری رہتی الیکشن کے دن آپ کا صبر و قرار مثالی تھا آپ پولنگ کے دن عمر بن القاص اسکول کمیٹی میں موجود تھی کہ اتنے میں پولیس کا ایک آدمی آیا اور اس نے اطلاع دی کہ حسن الجمل کو الملک صالح پل کے قریب ذبح کر دیا گیا ہے اس جھوٹی اطلاع دینے کا مقصد آپ کو ہراساں و پریشان کرتا کرنا تھا آپ نے اطلاع سنی تو اللہ کی نصرت و مدد پر اتنا یقین تھا کہ اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کی حکومت نے الیکشن میں بھی کرنا چاہی تو آپ نے اس کی سخت مزاحمت کی آپ نے اوٹوں سے بھرے بکس کو اٹھا لیا اور آواز بلند کہا دھاندلی کرنے سے پہلے مجھے مار ڈالو کے صندوق جب مقفل کر دیے گئے تو پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئیں تاکہ اوٹوں کی گنتی کی نگرانی کرنے والے اپنے حامیوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں حکومت مصر نے اس انتخابی حلقے کے نتائج میں دھاندلی کرنا چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکی اس انتخابی اس انتخابی حلقے میں متعین مجسٹریٹ عیسائی تھا جب اس نے سرکاری مشینری کو بوگز اوٹ ڈالنے اور دھاندی کرنے پر آمدہ پایا تو اس نے برملا کہا حسن الجمل کامیاب ہے وہ برحق ہے میں آخری لمحوں تک اس کا ساتھ دوں گا اس مجسٹریٹ کی حق گوئی کا نتیجہ یہ تھا کہ تین دن تک اس حلقے کا نتیجہ روک لیا گیا حکومت جب بے بس ہو گئی تو پھر مجبوراً حسن الجمل کی کامیابی کا اعلان کیا اس اعلان کے ساتھ ہی اشارہ المنیل پر جشن فتح و مسرت منایا گیا اور ایک طویل جلوس نکلا حسن الجمل پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے آپ 1979 سے 1990 تک رکن پارلیمان رہے مگر اس پورے عرصے میں حسن الجمل اور فریدہ بدران کے گھر میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا محترمہ فریدہ نے اپنے گھر کے دروازے سے کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا نہ ہی کسی ملاقاتی کو ملاقات کے بغیر واپس جانے دیا اپنے شوہر کی پرائیویٹ سیکرٹری تھی آپ ان کے تمام امور کو منظم کرتی تھی شوہر کے رکن پارلیمان ہونے کی وجہ سے وہ غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوئی بلکہ آپ نے ہمیشہ ایک نئی خاتون کا نمونہ پیش کیا اپنے شوہر کی خدمت اپنے بچوں کی تربیت اور اپنی بہنوں یعنی اخوات کی خدمت اور رہنمائی یہی آپ کا مسلسل عمل تھا نائنٹین نائنٹی فائیو میں آپ کے شوہر گرفتار ہوئے تو ان کی جگہ ان کے حلقہ انتخاب میں ڈاکٹر عبد الحمید الغزالی پارلیمنٹ کے امیدوار بنے فریدہ بدران نے ایک فرما بردار سپاہی کے مانند اس حلقے میں انتخابی مہم چلائی آپ ڈاکٹر الغزالی کے حق میں رائے عام رائے عامہ کو منظم کرنے لگے مگر پولیس نے ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی اور انتخابی مہم میں رکاوٹیں ڈالی لہٰذا موصوف انتخابات سے دستبردار ہو گئے اور بطور امیدوار اپنا نام واپس لے لیا بدران نے دعوت کے مقدس مشن کا آغاز کیا تھا آج ان کی عمر 76 برس سے اوپر ہے مگر مشن جاری ہے دعا ہے کہ اللہ نے اور ہمیں اس راہ دعوت پر ثابت قدم رکھے آمین